حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کی بالیاں اتار لیں پھر اس کا سر دو پتھروں کے درمیان کچل دیا لوگوں نے لڑکی کو دیکھا تو اس میں کچھ جان باقی تھے وہ لوگ اس کے سامنے مختلف اشخاص کا نام لے کر پوچھنے لگے وہ فلاں تھا وہ فلاں تھا آخر اس یہودی کے نام پر لڑکی نے ہاں کا اشارہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس یہودی کا سر بھی اسی طرح دو پتھروں کے درمیان کچل دیا گیا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار سات سو پنتالیس